إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات عمالنا يهده الله الله فلا فلا مذل له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا محمدا عبده ورسوله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 وكلوا من طيبات ما رزقناكم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بزرگان دین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں یہ سورت المائدہ کی ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تمام مومنوں کو پاکیزہ رزق استعمال کرنے کا حکم کہ اے مسلمانوں ہمیشہ تم پاک صاف اور پاکیزہ داری سے استعمال کرو دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے آج کے آخر میں وق اللہ الری ان تم بھی مینون کہہ کر کے تقو اللہ کا حکم دیا کہ اپنے اندر تم تقو اللہ پیدا کرو پاکی دارش کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر ہے اللہ تعالی ہم سب کو پاکی دارش استعمال کرنے کی توفیق رسی فرمائے اسلام نے صحت اور تندرستی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہ فرماتے ہیں تم ملتس علوم عن النعیم اے لوگوں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے میری نعمتوں پر کو استعمال کرنے کے بعد میرا شکر کتنا تم نے ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے بارے میں سوال کرے گا تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جب حشر کے میدان رب العالمین کے سامنے آؤ گے سوم والا النعیم پھر اس وقت تم سے پوچھ لیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں سنن ترمیدی کے حدیث ہے آپ نے شاخ میں ان اول مایوس عنه العبد يوم القیامت یوم القیامت من النعیم الصحت سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے پہلی نعمت جن کے مطابق سوال کرے گا ان اول مایوس الب من النعيم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلی نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ سب سے پہلی نعمت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ حساب کتاب پوچھ گچھ کرے گا آپ نے ساتھ میں وہ دو ہوں گی نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے علم مستق ہے بدن کا کیا ہم نے تجھ کو صحت مند جسم نہیں ادا کیا تھا ہم نے تجھے صحت مند اور تندرست ہم نے بدن دیا تھا ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کا نظام ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل و کرم سے نوازا ہے صحت ہے تندرستی ہے آفیت میں ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو کرے گا سب سے پہلی نعمت جس کے مطابق یہی ہوگی الم نصف ہے بدنا کا ذرا بتاؤ کیا ہم نے تم کو صحت مند بدن نہیں دیا تھا اگر بندہ کہہ دے گا کا یا بھی رب العالمین آپ نے صحت مند بدن دیا تھا اللہ تعالیٰ فوراً پوچھیں گے تو ذرا بتاؤ اس صحت کو تم نے کہاں سرس کیا اس پر میرا تو نے کتنا شکر ادا کیا ہے دوسری نعمت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھے گا وہ یہ ہوگا ونو روبی الباری ذرا بتا ایک نے صحت مند تندرست صحت مند اور تندرست بدن تجھ کو دیا تھا نمبر دو اللہ تعالیٰ فرمائے گی و کا روبی کمر الما الباری جب بھی تجھے ٹھنڈے پانی کے پیاس لگی ہم نے میٹھا اور ٹھنڈا پانی تجھے عطا کیا تھا نہیں پتا کہ دن بھر میں کتنے مرتبہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا جاتا یہ دونوں نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا پہلا سوال ہوگا بدرت ذرا بتاؤ کیا ہم نے تم کو صحت اور تندرستی نہیں عطا کی تھی اور ہم نے تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اسی لیے نبی علیہ السلاط وسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحت کی اپنی اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو سنے ترمیدی مصدر کے حاکم اور وغیرہ کی روایت ہے نبی رہے سراستان ارشاد فرماتے ہیں اے مرد مومن اے بتانی خم سن کر والا خم سن اے بتانی قبل شباب کا حیات کا قبل موت شباب کا قبل حرمت وقت کا قبل فراغ کا قبل شگلت اب سا رواتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا اللہ کے کلاتے ہیں اے میرا قبل خمسن پانچ اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں بڑی بہترین اور قیمتی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بعد پانچ مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اس لیے ان پانچ نعمتوں کی تم قدر کر لو ان پانچ نعمتوں کو خوب اچھی طرح سے استعمال کر لو ان سے فائدہ اٹھا لو وہ پانچ نعمتیں یہ ہیں نمبر ایک آپ نے شاہ فرمایا حیات کا قبل موتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا حیات کا قبل موتی اللہ کو فرماتے ہیں حیات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد موت آنے والی ہے تو آپ نے فرمایا حیا تک کا قبل موتی موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے اور زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں موت تجھے نہیں آئے گی حیات کا قبل موت انسان پیدا ہی ہوتا ہے مرنے کے لیے انسان پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی موت بھی لے کر کے آتا ہے اس لیے زندگی سے خوب فائدہ اٹھا لو موت آنے کے پہلے پہلے نمبر دو آپ نے ساتھ روایا اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو جوانی عطا کرتا ہے یہ زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوا کرتا ہے سب سے بہترین صلاحیت قوت اور طاقت کا زمانہ ہوا کرتا ہے اس لیے آپ نے ساتھ روایا بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنے جوانی کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے استعمال کر دے کر لے سما کا قبل حرام اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنے جسمانی کنواں کے کمزور ہونے سے پہلے پہلے جو جوانی کا وقت پیریڈ ہے اور جو جوانی کا ٹائم ہے اس کو خوب عبادت راہی میں استعمال کر لے کیونکہ ایک ایک دن انسان کی جوانی ختم ہوتی ہے اور بڑھاپا آ جایا کرتا ہے اسی لیے جوانی کے اندر جو کچھ انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا نبی راستہ میں تیسری وصیت کی اور آپ نے فرمایا تیسری نعمت سے کا قبل کا قبل میں اپنی بیماریوں سے پہلے پہلے اپنی صحت کو استعمال کر لو اپنی صحت کی قدر کر لو صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے صحت کی حالت میں کر لو کیونکہ صحت کے بعد بیماری آتی ہے اور یہ پتا نہیں کہ ہاں انسان کو بیماری کب آ جائے یہ بڑی پیاری نصیحتیں ہیں اور نبی رہ فراف کا فضل و کرم ہاں نبی کا امت پر احسان ہے کہ آپ آنے والی نسل کو آگاہ کر دے رہے ہیں یا دہانی کرا دے رہے ہیں کہ اے مومنو حیات قبل موت موت سے پہلے پہلے زندگی کو بڑی مت سمجھ لے جوانی بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لے وقت قبل سکنی اور تیسری چیز یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کو خوب استعمال کر لے حج کر لے عمرہ کر لے نماز پڑھ لے مسجدوں میں آ کر کے اللہ اکبر طرح سے غور کریں ایک انسان کو اللہ رب العالمین اگر صحت دیا ہے اور پانچ وقت مسجد میں آیا کرتا ہے تو کتنی دیکھ لیا اللہ اکبر صرف ایک مثال آپ کے سامنے ہے صحت سے فائدہ اٹھا کر کے جو انسان مسجد میں آتا ہے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے نمبر ایک نبی علیہ سراب سامنے ساتھ رواتے ہیں ایک انسان جب وضو نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جب پانی ہوتا وضو شروع کرتا ہے تو پانی کے ایک ایک کچرے کے ساتھ اس کے کیے ہوئے گناہ زمین پر جھڑتی جاتی تھی انسان پانی استعمال کر رہا ہے میں سے تو دور ہی ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے بے خواہ اللہ کی نافرمانیاں اور انسان سے جو گناہ سرد ہوئے ہیں انسان سے وہ گنا پانی کے قطروں کے ساتھ وہ سب گر جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ رشا کرواتے ہیں جب مرد مومن وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ہارا جانا کی زندگی کے سارے گناہوں سے پاک و صاف کر کے آتا ہے ذرا سوچو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مسجد کا یہ مقام جماعت کا یہ مقام و مرتبہ کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کوئی مومن مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد سے پہلے اس کو گناہوں سے صاف کر لیتا ہے پھر مسجد میں داخل کرتا ہے یہ انسان اس گھر کو مسجد کو نماز کا مقام و مرتبہ سمجھے پھر آپ ساتھ فرماتے ہیں جب مرد مومن گھر سے چلتا ہے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں جنت کے ایک درجات بلند ہوتے ہیں اور نام اعمال میں ایک نیکیاں لکھی جاتی ہیں آپ ساتھ رواتے جب مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے انتظار کرتا رہتا ہے اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا دروازہ اس کے گھر کے اوپر سامنے کھول دیا جاتا ہے اگر انسان کے پاس کچھ خطائیں اور گناہیں ساتھ بنواتے ہیں وہ مرد مومن جب اپنی پیشانی کو اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں زمین پر دیکھتا ہے تو زمین پر پیشانی کے پہلے ہی پہلے اس کی مفرت ہو چکی ہے انسان صحت سے فائدہ اٹھائے تک لیکن پھر آیا نماز پڑھا تو اور ذرا دیکھو ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پچیس یا ستائیس نماز کا جو دے دیتے ہیں یہ سب آپ کے صحت کی برکت ہے اور اسی پر نور ڈرا نور آپ رشتہ بنواتے ہیں آدمی جب سے وضو کر کے نکلا ہے اور وہ جب تک واپس نہ چلا جائے اگر آنا جانا بیٹھ کے انتظار بھی کر رہا تھا تو یہ پورا وقت اللہ تعالیٰ اس کے نماز میں شمار کر لیتی تھی لیکن ایک انسان اگر صحت سے وہاں محروم ہو گیا ہے وہ بیچارہ نہ مزہ کرتا ہے بلکہ گھر میں بھی قاعدے سے کھڑے ہو کر کے نماز بیچارہ نہیں پڑھ پاتا میرے صاحب صاحب شاپ فرماتے ہیں سائز کھانا کرتا والا سکھ و بیماری سے پہلے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھ لو اپنی صحت کی قدر کرو اور صحت کی ایسے صحت کو غنیمت مت سمجھو نمبر چار آپ رشاط فرماتے ہیں کا قبل شکر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت دیا ہے ٹائم دیا ہے تو مشغول ہونے کے پہلے پہلے اس کو غنیمت مت سمجھ لیں فرصت سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو آپ اٹھا لیں گے اٹھا لیں آخری اور پانچ وصیت نبی رہے صاحب نے یہ کیا تھا کہ یاد رکھو وغیرہ کا قبل فخر اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو خوشحال بنایا ہے مال سے دولت سے اللہ رب العالمین نے کاروبار سے خوشحال بنایا ہے بنایا ہے تو برا وقت آنے کے پہلے پہلے اپنے خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو گنی مت سمجھ لو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی صحت پر کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن افسوس افسوس کی روایت ہے نبی علیہ السلام صاحب نماتے ہیں اے لوگوں نعمتانی نعمتانی مقبول ان کی ماں کثیر من الناس الصحت والفراغ آج فرمائے اے لوگوں نعمتانی مقبول ان کی ماں کثیر من الناس اللہ تعالیٰ کی دو عظیم ترین نعمتیں ہیں اور ہیں بڑی عظیم ترین دونوں نعمتیں بڑی فائدے کی چیزیں ہیں اور نعمتانے اللہ کی دو عظیم اس نعمتیں ہیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں لیکن آپ نے ساتھ ہمایا محبور ان کی ہے اثیر امیر ناس اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیتے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہ دونوں نعمتیں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کی نعمت دیا لیکن انسان کھیل کود لو اور نی چیزوں میں گزار دیتا ہے ٹائم اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے اور جب بوڑھا ہو گیا صحت بیمار پڑ گیا اور ساری صلاحیت ختم ہو گئی تو اب بہت کرتا ہے تو تصویر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن صحت کا وقت ختم ہو گیا صحت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور ساتھ روایا پہلی نعمت تو جس کے میں جس میں لوگ بہت ہی زیادہ کوتا ہی اور بہت ہی زیادہ خسارا اٹھاتے ہیں وہ صحت ہے اور دوسری نعمت آپ نے ساتھ روایا الفرا فرصت اور ٹائم ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے فرصت دیتا ہے تو دوستوں کے ساتھ گزار دیتا ہے گھومنے ٹہلنے میں ٹائم پاس کر دیتا ہے ساری رات لوگوں کے ساتھ بیٹھے بلا وجہ کی باتیں کرتا نایا چیزوں میں ٹائم پاس کر دیتا ہے حالانکہ معلوم ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان مرنے کے وقت چلے تھے مرنے کے وقت موقبر میں حشر میں جہنم میں جتنی مندریں بعد میں آنے والی ہیں جہاں تمام مندروں میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اپیل کرے گا نہ بچوں کی سے ملنے کی خواہش نہ بیوی سے ملاقات کی خواہش نہ ماں باپ کی کی خواہش صرف ایک ہی خواہش اس کی ہے اللہ تعالیٰ اکبر اکثر اللہ اب تو سارا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور بغیر ہمارے ہم نے ٹائم سے فائدہ نہ اٹھایا اور یہ ملک موت آ گئے ہیں وہ بنی اکثر العالمین قریب اللہ ملک الموت کو چند منٹ کے لیے روک لے تاکہ میں توبہ استفار کر کے کچھ نیک اعمال کر لوں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز نہیں جو ٹائم فائدہ اٹھانے کے دیا گیا تھا وہ ٹائم تیرا ختم ہو گیا ہے حسر کے میدان میں جب انسان قیامت دن اٹھایا جائے گا حسر کے میدان میں کہتا ہے اور بنا اوسرنا وسمے نا فرجینا نام الن ان نام و فنون اللہ افسر یقین آ گیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی بات اب العالمین صرف ایک ہماری ہے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میرے بھائی موت جب آتی ہے موت کو دیکھنے کے بعد آدمی صرف اپیل کرتا ہے اللہ چند منٹ ہم کو ٹائم مل جائے تاکہ توبہ استفار ہم کر لیں لیکن موت آ جاتی ہے مسلمانوں موت آ جاتی ہے فردت الصحافیہ وکیل من اراق وظن انه الفراق آدمی مرنے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ سے چائیں مانگ رہا ہے اللہ ذرا مجھے مہلت دے دے مر پر موت کو تھوڑی دیر کے لیے منع روک لے اور میں ذرا وقت سے فائدہ اٹھا لوں لیکن مر پر موت روح قبضہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے اے بے ایمان فراق سب کا ورا اللہ ورا کن سب تجھے موقع ملا تھا ٹائم دیا گیا تھا تجھے فرصت ملی تھی لیکن نہ تو نے نماز پڑھیا نہ روزہ رکھا نہ حج کیا تو نے ٹائم سے فائدہ اب سی کئی متاثر آج تجھے چھوڑا نہیں جائے گا آج اسی پر عملی کی حالت میں تجھے تیرے رب کے پاس پہنچایا جائے گا میرے بھائیوں وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے آپ ساتھ رواتے ہیں پانچویں چیز وہ والا شکری جو بہت مل گئی ہے فرصت ہے اس سے فائدہ اٹھا لو مشغول ہو جانے کے پہلے پہلے ورنہ انسان ان چیزوں میں بہت ہی زیادہ لاپرواہی کرتا ہے انسان جب جہنم میں چلا جاتا ہے جہنم میں جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی چیز رکھتا ہے جلح لال خوش سمجھ میں آ گیا ربنا اخرجنا اے اللہ اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال کر کے ہم کو عمل کرنے کا موقع دے دے دنیا میں بھیج دے اب وہ عمل کر کے نہیں آئیں گے جو پہلے کیا تھا اب سارے آواز لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہیں کل نہ ہر نہیں کسی جہنم میں شریر وا ہوتا رہے اب دوبارہ ہم سے گفتگو بھی نہ کرنا نبی رہے میں ساتھ رواتے ہیں وہ خیر اور فرصت جو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد مشغول جب ہو جاؤ گے تو ایک لمحے کا وقت تمہیں نہیں ملے گا تو میرے بھائی بات چل رہی ہے صحت اور تندرستی کی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمت اللہ المفرد میں امام سلمی اپنے سنن میں امام ابنما جا اپنی سنن میں بس والے صحیح نقل کرتے ہیں نبی رہے سواسان ساتھ نماتے ہیں من اصبح منکم آمنن فی سربہی ومعافن فی بدن بدنہی وعندہو قوت یومہی فکانما ہی جب لہو دنیا بہدا فی رہا او کما کارا رہے سواسان آپ نے ساتھ نمایا اے مومنو یاد رکھو من اصبح منکم آمنن تین نعمتیں جس کو مل جائیں سمجھ جاؤ کہ سب کچھ اس کو مل گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ تینوں نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان تینوں نعمتوں کو ہمارے اوپر قائم و دائم رکھ گئے آپ ساتھ رواتے ہیں اے لوگوں من اتبہ منکم کم فی فیصر جو انسان اپنے وطن میں اپنے گھر میں اپنے اہل و وان میں اب امان کی زندگی گزار رہا ہو آفیت کی زندگی گزار رہا ہو آپ نے ساتھ روایا من اتبہ منکم کم فی فیصر جو اپنے شہر میں اپنے گھر میں اپنے وطن میں اپنے ملک میں اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھ کر کے و امان و سکون کی زندگی گزارتا ہے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے یعنی امن و امان کی نعمت دوسری بڑی نعمت جو آج خطبے کا موضوع ہے آپ نے ساتھ رمایا وہ آسن سی بدن ہی اور صحت والا بدن صحت اور آفیت کا بدن مل جائے جس انسان کو ملک میں امن و امان کی زندگی نصیب ہو جائے بدن میں صحت اور آفیت نصیب ہو جائے وہ آف بدن ہی اور ہاں، آفیت میں اس کا بدن ہو بیماریاں نہ ہو صحت و تندرستی کے ساتھ اس کا بدن بدن ہو آپ صاحب میں دوسری نعمت ہے اور تیسری نعمت ہی اور اس اس کے کے ہاں کم سے کم چوبیس گھنٹے کا بھی اگر رسک موجود ہے آج ہمیں تین نعمتیں ہیں نمبر ایک امن و امان والی زندگی ملک میں وطن میں جان اور مال میں اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں اب امان کی زندگی پا گیا ہو نمبر دو یہ بدن جو ہے صحت مند بدن مل گیا ہو جس اس کا صحت مند ہو نمبر تین تو جاؤں بیلنس بیلنس گھر کے نہیں ہے پیسہ جمع خزانہ کچھ گھر کے نہیں ہے بس روزانہ چوبیس گھنٹے میں اس کو کھانے کا انتظام مل جاتا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے اور بیلنس اس کے پاس نہیں بھی ہے تو کوئی پرواہ نہیں آپ نے فرمایا جس کو یہ تینوں نعمتیں مل گئی ایک امان کی زندگی دوسرے صحت اور آفیت کی زندگی تیسری انسان کو رشتے کے پاس پاس مل جائے یعنی اس کے کھانے پینے کا اتنا سامان ہو جو آزادی کے ساتھ عزت کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزار لیا کرتا ہو آپ نے ساتھ نمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تینوں نعمتیں مل جائے کاما دنیا بے حدافی رہا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا اللہ نے سلیکٹ کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا ہے جس سے تین نعمتیں مل جائیں گے اس لیے اب نبی رہے سات کے فرمانے کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کل کی رات جمعے کی رات تھی کون سی رات تھی مخصوص فلمیں دیکھنے کا انتظار لوگ کرتے رہتے ہیں ہاں؟ مخصوص کلبوں پارکوں میں جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ جمعے کی رات ہے چھٹی والی والی رات ہے پتا نہیں اس رات کو کتنی آوارگی میں انسان گزارا کرتا ہے یہ رات بستر پر نہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں نہیں نا اور فضول حرام چیزوں کے اندر گناہ دیا کرتا ہے اس رات کو لیکن نبی رحصلہ خان کیا فرماتے ہیں من میں خوب آرام اسی طرح رہی اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو جس انسان کو زندگی جس انسان کو وطن میں امن و امان مل جائے صحت مند بدن مل جائے اور اس کے پاس درد مال جمع کرنے کا نہ ہو بینک بیلنس نہ ہو صرف چوبیس گھنٹے کے کھانے کا گزارا ہو جایا کرتا ہے اسے چاہیے کہ ساری سمجھے کہ ساری دنیا اس کے پاس موجود ہے کیوں اس سے بڑا خوشحال کوئی دنیا میں نہیں ہے اس لیے آپ نے ساتھ روایا اس سے چاہیے کہ اپنی خوشحالی پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے لیکن ہمارا شکر عام مسلمانوں کا شکر کیا ہے اللہ پر جو روزانہ ورکنگ ڈے جس کو کہتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جمعے کے دن وہ فجر کی نماز بھی سوئے رہ جاتے ہیں ہمارے چاہیے تھا ہمارے پاس اللہ نے ہم نے صبح کی امر و امان کی زندگی ہے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے بڑا بار پڑھو صبح اٹھو پیپر اٹھاتے ہو آپ ٹی وی کھول کر کے نیوز دیکھا کرتے ہو کتنے علاقے ایسے ہیں آپ ہی جیسے آدم کی اولاد تھی لیکن رات کو تیز صبح زمین میں زلزلے کے اندر دھسا دیے گئے کتنے لوگ ایسے ہیں رات کو سوئے تھے صبح جو ہے سیلاب کے اندر مبتلا ہو گئے کتنے لوگ ایسے ہیں دشمنوں نے کر کے ان کی جانیں ختم کر دی ہیں آپ صبح اٹھے ہیں امن امان کے ساتھ بڑے خوش ہیں کہتے ہیں رات بھر اچھی نیند آئی طبیعت بالکل فریش ہو گئی ہے بہت مزے میں ہیں ساری تھکان دور ہو گئی ہے سوال یہ اللہ کا شکر کتنا ادا کیا اللہ کا شکر ہونا چاہیے تھا لیکن سو کر کے اٹھنے کی دعا بھی ہم کو یاد ہے نہیں اللہ اکبر کم سے کم فجر کی نماز کے لیے اس سے اس سے ہی بہتے الحمد للہ احیانا بادما اماتنا وہی لئی ہندوشور ساری تاریخیں ہمارے رب کی ہیں جس نے ہمیں موت دیا پھر زندہ کیا اور پھر قیامت کے دن اپنی طرف ہم کو بلا لے گا انسان کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا دعائیں پڑھ کر کے بھائی حال میرے بھائی بات چل رہی تھی صحت کی اور تندرستی کی تندرستی جس کو مل جائے جس کو صحت مند بدن مل جائے آپ فرماتے سمجھ جاؤ کہ دنیا کی بہت بڑی نعمت اس کے پاس آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے باقی ابو حکومت رہی الحمد للہ وقفا وسلام وسلم اما بمام امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں میرے بھائی یہ ام امان آفیت صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماتے ہیں لم یو تبدم لم یو لم لمیو تبدن خیرن من من بعد یقین کما کارا رہتا سم آپ نے ساتھ سمایا ایمان کے بعد ایمان بہت بڑی نعمت ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں لیکن آپ فرماتے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک مرد مومن پر جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اب امن و امان اور آفیت کی زندگی ہے ایمان کے بعد آفیت ہے کتنی بڑی نعمت اور ہمیں یاد آیا نبی علیہ السلام اس لیے بہت بڑی دعا کیا کرتے تھے اللہ انی و کر دنیا اللہ دنیا و کر اکبر آسیات دنیا بل آفرا وکبر آس وی و اکبر یہ دعا یاد کرو آفیت اللہ رسول فرماتے اے لوگوں یاد رکھو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کسی مومن کو جو دیتا ہے وہ آفیت کی زندگی ہے دشمنوں سے آفیت میں ہو حسد کرنے والوں سے آفیت میں ہو بیماریوں سے آفیت میں ہو پریشانیوں سے آفیت میں ہو آپ ساتھ ماتے ہیں اللہ معنی اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں اللہ عملی اکڑوں کا راہ اللہ ہم سے کچھ خطائیں ہو جائیں تو درگزر کر دینا ول آپ اور اللہ ہم کو آفیت میں رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ آپ کی دعا تھی اللہ نمائن اصل ولافا ور آسی دنیا واقر اے اللہ ہمیں آپ اور آفیت عطا فرما امن امان عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نمائنگی اصلوں کا ہوا ور آسیتا کی جھی ب دنیا اور اے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں بھی آپ کے نصیب فرما اور ہمارے دین کو بھی اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھ لے دنیا بھی آفیت اور آفیت بھی آفیت اور آپ کیا دعا مانگتے ہیں اللہ میں آفیت مانگتا ہوں کہ میرے اہل و میں بھی آفیت میں رہے اور اللہ وہ مالی اے اللہ ہم کو تو نے جو مال دیا ہے میرا مال بھی آفیت میں رہے مال بھی آفیت میں رہے اگر یہ دعا پڑھو گے تو یہ تعویذیں لٹکانے اور باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی تعویذیں لٹکا کر کے دیکھ لیا نہ انسان کی جان بچتی ہے نہ انسان کا مال بچتا ہے کیوں تعویذوں کو اللہ نے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں دیا ہے ساری برکت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے اللہ معنی اصل و کل افوا وہ تھا دنیا والا اللہ معنی اصل و کل افوا اہلی و مالی اللہ مسوراتی وہ آتی آپ اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے اور دنیا کے جو لوگ ہمیں ڈرانا خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ڈر اور خوف سے بھی ہم کو محبوظ رکھ رہی یہ نبی ہے پاکستان کی دولت تھی بات چل رہی تھی آفیت کی آپ بہت بڑی نعمت ہے صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے اسلام نے بہت ہی زیادہ صحت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے آپ کی صحت باقی رہ جائے آپ آفیت میں رہیں آپ کا جسم اور آپ کا بدن ہر قسم کے بیوانیوں سے پاک رہے اسی لیے اسلام نے آپ کے اوپر تمام حرام اور چیزوں کو منع کیا ہے وہ ہر علیہم الخبائث وہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیدہ چیزیں حلال کی ہیں پاکیدہ چیزیں کھاؤ پاکیدہ چیزیں استعمال کرو ہر والے ہی خبائش جتنی خبیص چیزیں گندی چیزیں تھیں جو آپ کے ایمان کو جو آپ کے اخلاق کو جو آپ کے صحت کو اور جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچانے والی تھی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام قرار دیا اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ ہر رحم علیہ الخبائی ہندی اسی لیے حرام ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کے جسمانی جسم کے لیے نقصان دہ اور وہ بھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام کرا دے دیا ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے سارے ڈاکٹر سمجھتے ہیں اور معمولی قسم کا سائنس انتظام سمجھتا ہے ساری بیماریوں کی جڑ گندگی ہوتی ہے بے شمار بیماریاں صرف گندگی سے پیدا ہوتی ہیں اسلام نے جتنا صفائی کا اہتمام کیا ہے دنیا میں کسی مذہب نے نہیں کیا ہے اسلام یہ ساتھ اللہ بخاری شریف بخاری مسلم کے آواز ہم سم میرا فکر رکھے صفائی ستھرائی ندا کو بلا دیتا یہ صحت کے لیے مفید ہے اور گندگی جو ہے انسان کو صحت سے محروم کرتی ہے طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اسی لیے اسلام نے کبھی فرمایا نبی ساسا نے فرمایا اسلامی ہدایات اسلامی تعلیمات ہیں آپ نے ساتھ فرمایا ہم سن میرا فطرت ہے اے لوگوں یاد رکھو پانچ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اہم اور بنیادی تعلیمات میں سے پانچ چیزیں ہیں ان پانچوں کا تعلق صفائی سے آپ نے ساتھ فرمایا اچھی طرح سے یاد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرو عمل کر تو نصیب فرمائے لیکن ہم کرتے الٹا ہی ہیں کرتے ہم بھی صفائی کرتے لیکن سب الٹا ہمارا کام ہوتا آپ ساتھ بات ہم سن میرا ایسے کو یاد رکھو یہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں یہ پانچ چیزیں نمبر ایک سن لو آپ نے ساتھ روایا الختان ختنا کرانا یہ بھی اسلام میں فرد ہے اور اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے کیوں انسان کا وہ مخصوص مقام انسان کا یہ نیچے والا حصہ ہے ٹانگیں اس وقت تک کبھی نہیں پاک رہ سکتی جب تک کہ انسان خطرہ نہ کرائے اور آپ جانتے ہیں جو کہ گندگی خطرے کے صفائی نہیں ہو سکتی تھی اور اب پتا چلا اتنے سالوں کے بعد اب ان کی ان کا ہو ان ہوش آیا ڈاکٹروں کو کہتے ہیں خطرہ کرانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اس لیے پہلے جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے وہ ہندو اور کرسچن بھی اب اپنا خطرہ کرانا شروع کر دیے ہیں ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتایا تھا اللہ محمد سنو نظر کو یہود اسلام دشمن دشمنوں یاد رکھو ہمارے نبی جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ہماری کتاب میں جو حکم دیا ہے ان کی حقانیت کی دلیل ہم تمہارے دلوں میں دکھا دیں گے آپ ساری دنیا اقرار کر رہی ہے ختنا کرانے کا حکم نجرے فراسا نے بہت ہی پہرے دیا تھا اسی لیے آپ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں خطرہ کرانا اس سے انسان کا جسم پاک رہتا ہے نمبر دو ارد عربی استحداد اس پورا استعمال کرنا عربی زبان میں استحداد حدیث کے اندر کہا جاتا ہے ان لاس کے نیچے انسان بالوں کو بڑا نہ ہونے دے اور بالوں کو برابر صاف کرتا رہے کیوں بال پڑھنے کا مطلب یہ ہے وہاں گندگی پیدا ہوگی اور گندگی جب پیدا ہوگی تو بیماری کا سبب بنے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلامی بنیادی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان برابر اس طرح استعمال کرتا ہے ایسا کہ ہاں، نیچے کے بعد ناک کے نیچے کے بعد صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی تو وہاں گندگی کے اکٹھا ہونے اور میل کچیل کے جمع ہونے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے جانتے ہیں جن قوموں کے ہاں منہ زیر ناک صاف کرنے کا نہیں ہے وہ بیوقوف قوم دور سے بدبو آتی ہے اس سے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ جن قوموں کے اندر بال کٹانا جرم ہے ان کے پر دور سے ان کے اندر بدبو آتی رہتی ہے حالانکہ نہاتا روزانہ ہے وہ پد بس کھانا کھاتا نہیں جب تک نہ لے لیکن اسلام نے جس کو فطرت قرار دیا تھا وہ اس کی دشمنی میں ہے اس لیے اس کے جسم کی بدبو کبھی نہیں ختم ہوتی نمبر تین آپ نے ساتھ سمایا وہ تکلیف ال یہ ناخون برابر تراشتا رہنا ناخون کٹانا آپ ہزار جانتے ہیں ذرا غور کر لیں آپ اگر چھوٹے سے بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر کے جائیں اور کہیں ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب ہو بھی وہ بھی سنتے ہوں گے وہ دستوری ہے ڈاکٹر صاحب بچہ اس بار بار بخار آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے گری پڑی زمین میں چیزیں گری پڑی زمین کی چیزوں کو اٹھا کر کے بچہ کھاتا ہوگا کیا مطلب وہ دور مٹی گندگی اللہ اکبر ہمارے نبی نے اسلام نے تمام انبیاء نے حضرت آدم سے لے کر کے جتنے انبیاء آئے تھے ہر نبی نے اسلام میں یہی دعوت دیا تھا ناخون چھوٹے رکھو کیوں ناخون جہاں ذرا بڑے ہوتے ہیں وہی فوراً ناخون کے نیچے گندگی میں کچھ آ جاتی ہے اب انسان اگر اس کے جسم میں گندگی ہو اس کو استعمال کرے گا اس کو کھائے گا گندگی کھائے گا گندگی استعمال کرے گا بیماریاں اس کو لگیں گی اسی لیے نبی احساس نے فرمایا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے صفائی نظافت پاکی تہارت باقی رکھنے کے لیے اسلام نے فرض قرار دیا ہے کہ ناخون برابر پڑا کے جائیں ناخون بڑے نہ ہوتا کہ میل کچھ پاک ہے کتنی چیزیں ہو گئی نمبر چار اللہ اکبر آپ نے ساتھ روایا ونت فل از منت فل ایس ایڈ کہتے ہیں یہ حصہ بغل کا جو ہے اس کو اس کو کہا جاتا ہے ایریش یعنی وہاں کے بالوں کو بغل کے بالوں کو نکالنا اور بہت ہی اچھا نقل کے معنی آ کے کھینچ لینا نب کے معنی آتے ہیں کھینچ لینا اس کو اکھیڑ دینا کھینچ لینا اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو برابر آپ اس کو سے صاف کرتے رہے بہرحال سنت ادا ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہوتا ہے اس کو کھینچ کر کے نکالنا جیسے کہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور دیگر اسلام نے کہا ہے تو یہ چونکہ انسان اگر بدل کے بال نہ نکالے تو کبھی وہ صاف نہیں رہ سکتا نہائے گا تو ضرور طرح طرح کے شیمپو مارے استعمال کرے گا اور بہت سارے پرفیوم بھی استعمال کرے گا لیکن یاد رکھو بدبو اس کے بدن سے نہیں جائے گی یہاں سے جنگل پال رکھا ہے جنگل سے کبھی جو ہے گندگی دور نہیں ہوتی اس لیے صاف کرنا نمبر پانچ وقت سواری کیا وقت سواری دار موش کو کتروانا اللہ اکبر جہاں دیکھو اب باتوں کو پھر ذرا گنو ختنا کرانا نمبر دو آپ نے ساتھ روایا منہ زیر ناف ناف کے نیچے کے بالوں کو نکالنا نمبر تین ناخون تراشنا اور اسی طرح سے بغل کے بالوں کو نکالنا اور نمبر چار پانچ آپ نے ساتھ روایا موت چھوٹی کرانا اور ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں مسلمان صرف داڑھی نکالتا رہ جاتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ پاس ہیں ان میں سے ایک آپ نے ساتھ داڑھی کو پڑھانا ہے اور ان پانچ چیزوں کو نکالنا ہے چیزوں کو چھوڑ دیا اور پیچھے پڑ گئے ہر جمعے اور ہر ہفتے کس کے داغل کے اسی لیے میں نے کہا کرتے ضرور ہیں لیکن سب الٹا کر دیجیے میرے بھائیوں ذرا اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اپنے آپ کو صاف رکھو اب لیکن اب دماغ بھی ایسا پھر گیا جس کے سارے بال باقی ہو بدبو آ رہی ہو لیکن داڑھی لمبی ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا عجیب بھیانک جنگل لگتا ہے نبی کی سنت ان کو جنگل نظر آ رہی ہے نبی کی سنت ان کو بھیانک نظر آ رہی ہے اور سارا کی سنت ان کو بڑی پیاری محدود نظر آ رہی ہے میرے بھائی کو یاد رکھو ان پانچ چیزوں کے سفاری اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نکالنے کا مقصد ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے ہر وقت نظافت سے ہمارا نظافت اختیار کرے کوئی گندگی نہ ہو اسی طرح سے کیونکہ صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر زیادہ کھانا پینا ہوا کرتا ہے نبی رہے پرسام رہے ساتھ سمایا کہ اے لوگوں محمد ابن آدما مرا ابن آدما ریا ان شرم من بطنی نبی رہے پرسام رہے ساتھ سمایا آج ادھر بھی جاؤ اچھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ جہاں بھی پہنچو گے آدمی یہی کہتا ہے بھائی ہر ہر ڈاکٹر یہی کہے گا ساری بیماری آپ کے وزن کی ہے آپ کے موٹاپے کی ہے آپ ذرا کھانا کم کریں وزن کم کریں کچھ بیماریاں کی دور ہو جائیں گی ہمارے نبی نے اسی لیے صحت کا اسلامی اہتمام ہے ہمارے نبی جو رحمت اللہ بڑھ کر کے آئے تھے ان ساری کو صحت پر کتابت دیتے ہوئے اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا یاد رکھو ما مارا ابن و آدما سب سے بہترین برتن انسان جو پھل کر لیتا ہے وہ اس کا پیٹ ہوا کرتا ہے برتن میں جب بھی ضرورت سے زیادہ بھریں گے وہ کیا ہوگا گر جائے گا آپ یہ برتن جس میں ضرورت سے زیادہ بھرو گے تو پھٹ جائے گا پھر بیماریاں لاحق ہوگی طرح طرح سے تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے آپ نے برتن سے تصدیق سب سے بدترین برتن جو خوب بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے کیوں جو برتن میں جو چیز بھریں گے تو زمین پہ گر جائے گی اس برتن میں زیادہ بھر لیں گے تو یہ نقصان بھی ہوگا اس کو تکلیف پہنچی اس لیے نے ساتھ رمایا اے لوگوں اپنے شاہ بہو آدمی کو چاہیے اتنا ہی کھائے اتنا ہی پیٹ بھرے جتنے میں اس کی صحت باقی رہ جائے زیادہ نہ بھرے آپ نے ساتھ رمایا مہارتا آدمی اگر بہت ہی زیادہ کھانا چاہتا ہے آپ نے ساتھ رمایا اپنے پیٹ کے تین حصے کر ڈالے فصل سرو سن لیتا ہاں نہیں تین حصے کر ڈالے ایک حصے میں کھانا رکھے دوسرے حصے میں پانی رکھے اور تیسرے حصے فصل سرو سن لینا ہی اور تیسرا جو ہے اچھی طرح سے آرام کے ساتھ سانس لینے کے لیے کھانی گئے آپ ہمیشہ سمایا اسی لیے دنیا کے سارے مسلمان اطبا کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگوں نے دنیا میں جتنے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیماری آ جانے کے بعد وہ علاج بتاتے ہیں صرف ایک ہی کبھی دنیا میں گزرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسا علاج بتایا کہ بیماری سے پہلے ہی علاج بتا دیا ہے کہ تم اتنا کھاؤ ہی نہیں تاکہ بیماریاں نہ تمہارے اندر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور آفیت اور تندرستی نصیب فرمائے اسلام میں صحت کا جو مقام و مرتبہ ہے اور جو اہمیت ہے ارے بھائی ذرا سوچو ایک ہندو ایک کافی بڑا صحت مند ہوگا تو کیا کرے گا کم بس شراب ہی پیے گا جنا کرے گا چوری کرے گا حرام کام کرے گا اس کی صحت کی کیا پرواہ ہے اس کی صحت کس کام کی ہے لیکن ایک مسلمان صحت مند ہوگا انشاءاللہ دین اللہ دیندار صحت مند ہوگا تو مسلمان اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا اسی لیے اسلام نے صحت کا اور تندرستی کا جو اہتمام کیا ہے دنیا کے کسی قوم اور مذہب میں نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے سنت بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم میں جو بیمار ہوں ان کو سے بات کوئی عطا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے جہاں ہمارے مسلمان بھائی مشکلات میں ہیں اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی مشکلات کو آسان